انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے پس دیکھیے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا